السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون سی نمبر آپ کی آج خبر شروع ہے

حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور کیا تم عقل نہیں رکھتے ابھی شاید کو علامہ سوچی رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے مطابق دیکھیے اللہ دل دل دے اہل کتاب کو حکم ہے کیا تم یہود کو حکم ہے کیا تم لوگوں کو نیکی کی بات کرتے ہو یعنی نیکی کی بات کا مطلب دل ایمانی بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے اور تم اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو کہ تم اس کو چھوڑ دیتے ہو خود نیکی کو چھوڑ رہے ہو فلا تأمرون ما اپنے آپ کو تم اس کا حکم نہیں کرتے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے تو ان تم تقرون حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو کون سی کتاب کو التورات یہاں کتاب سے مراد تورات ہے البعض القول العمل اور کے اندر بھی اس بات کے اوپر بعید ہے کہ جب قول انسان کا قول اس کے عمل کے مخالف ہو جائے جب قول عمل کے مخالف ہوگا تو اس کے اوپر پھر کیا ہے بعید ہے سورات کے اندر بھی بعید ہے اور پھر تم کیوں ایسا کرتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے بھی ہو اس کے باوجود بھی ایسا کرتے ہو کہ اپنے قول سے لوگوں کو بتاتے ہو کہ محمد پر ایمان لے کر آؤ اور خود لے کر نہیں آتے تو تمہارا عمل تمہارا قول دونوں مخالف ہیں اور شراب کے اندر اس کے اوپر وعید بھی ہے میں کیا کیوں کرتے ہو آپ غلط آتے ہیں تم عقل نہیں رکھتے سو افیل کیا تم سمجھتے نہیں اپنے فیل کی برائی کو فطر جعون کہ تم واپس باز واپس آ جاؤ پلٹ آؤ باز آ جاؤ جملہ تم نے محل الاستحام انکاری کیے یہ جملہ استفام یا تن سون انفسکم اتأمرون الناس بالبر یہ جملہ استفام یا سوال کیا جا رہا ہے کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو یہ محل الاستفام الانکاری استفام انکاری کے محل پر ہے یعنی کہ ایسا وہ کرتے ہی نہیں ہے انکار ہے اس بات کا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا اور تم مدد چاہو جس قبری وَالصَّلَاةِ قبر کے ذریعے اور صلاح کے ذریعے سے اور کہیں اطلب کہیں اتل نفرآلہ اپنے تمام تر معاملات پر مدد تلاش کرو مدد چاہو کس کے ذریعے اس خبر خبر کے ذریعے نفس علامات خبر کسے کہتے ہیں کہ نفس کو ضمیر کو روک لینا اس کے جس کو وہ ناپسند ہے ہاں، اس چیز دل کو پسند ناپسند ہے لیکن اس کے حق میں بہتر ہے ہے صحیح سمجھ میں اپنے زمین کو پھر روکی رکھنا کہ نہیں بھی تو اس کو ناپسند مت کر تو نفس جس چیز کو ماتا کرا ہو ناپسند سمجھتا ہے اس پر اس کو روکے رکھنا اور ہی اور اسی طرح نماز کے ذریعے مدد تلاش کرو مدد طلب کرو اب فراہم بجلی کی تعظیم الشان ہی یہاں پہ امام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر کا ذکر کیا پھر نماز کا الگ سے ذکر کیا اب راجا نا ذکر نماز کو الگ سے ذکر کیا نشانی نہ اس کی عظمت شان کی وجہ سے اور پھر حدیث اور حدیث کے اندر آتا ہے امر امراد اور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل امر پیش آتا پر آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے تھے اس سے حدیث سے نماز کی عظمت اور شان بیان ہو رہی ہے اس کی وجہ سے نماز کو الگ طور سے جاتی ہے وکیل الخطاب میں کہا گیا ہے کہ یہاں خطاب یہود کو ہے ایمان کو لگاتا وجہ یہ کہ ان کو ایمان لانے سے روکا تھا وحب الریاست کی اور ریاست کی محبت میں عمر صبری بہو تو ان کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا اور صبر کیا ہے بہو وسطان جیسے کہ روزہ رکھنا یہ شہوات کو توڑ دیتا ہے اور فلاط النا طول وطن کے بارہ اور نماز کا حکم ان کو دیا گیا اس وجہ سے خوشبو وطن سلسلہ کہ نماز جو ہے یہ خوشو و خوش کا انسان کو وارث بناتی ہے وطن سلسلہ اور انسان کے دل سے تکبر اور بڑے پن کو ختم کر دیتی اس وجہ سے صبر اور دونوں کا ذکر کیا ہے وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وإنها لكبيرة اور بے شک یہ نماز جو ہے لکبیرۃ ثقیلۃ یعنی یہ بھاری معلوم ہوتی ہے الا على الخاشعين مگر خاشعين پر خاشعين پر نہیں یعنی جو خشوع خضوع کرنے والے ہیں جو ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان پر نماز بھاری نہیں ہے مگر نہ دوسرے لوگوں پر منافقین پر ان پر یہ نماز بھاری ہے اچھا کنڈی نہیں لگتا آتی ہم اسی طرح رحمۃ اللہ علیہ عبارت نکالتے ہیں خاشرین کا مطلب ہے جو جو اطاعت کے کے اوپر اوپر برداری دبام اختیار کرتے ہیں ان کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں بلکہ ان کو نماز پڑھنے میں بہت محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے بندہ کلام ہوتا ہے اللہ جی وہ لوگ جو گمان کرتے ہیں گمان سے مرتب مطلب یہاں پہ خاشرین یعنی خاشرین کون ہے ان کی صفت جان ہو رہی ہے وہ یظنون اے یوقنون یظنون یہاں پہ یوقنون کے معنی ہے صرف گمان کرنا نہیں بلکہ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ انہم ولا ربہم بالبعد کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں بالبعد جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اس وقت اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں تو انہم الیہ راجعون اور بے شک وہ اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں کم فی الاخرہ آخرت فیجازیہم آخرت میں پھر ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا اچھا بدلا دے گا تو نماز جو ہے اسے پتہ چلا کہ مناسب پر یہ نماز بھاری ہے کمزور عقیدہ لوگوں پر بھاری ہے جن کا ایمان کمزور ہے ان پر نماز بھاری ہوتی ہے اور جو خاشرین ہوتے ہیں رقال سے ڈرنے والے ہوتے ہیں کا ہوتے ہیں ان پر نماز بھاری نہیں کرتے وہ تو اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں ان کو پتہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ نماز کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کو بدلا بدلتا اس لیے جس کے دل میں یہ خیال ہمیشہ رہتا ہے کہ میں نے مر کے اپنے پروردگار کے پاس جانا ہے تو وہ آدمی پھر نماز کو چھوڑنا کبھی گوارہ نہیں کرے گا اور جس کے دل میں یہ خیال ہو کہ بس مر جائیں گے کچھ ہوگا نہیں کیا جنت کیا جہنم جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہی نہیں ہے جنت جہنم کا تذکرہ ہے جس کے ذہن میں مستحضر نہیں ہے تو پھر نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے پابندی سے نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں آگے دیکھیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہ تعالیٰ علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے اولاد یعقوب بنی اسرائیل اے اولاد یا تم یاد کرو اس نعمت کو اللہ کی کی تو علیکم میں نے تم پر جی اللہ علیہ بسو آتی نعمت کو یاد کرو میں نے تم پر کی کیا کیشہ بسوا بطاعتی یعنی میری اطاعت کر کے تیری نعمت ان نعمتوں کا ان نعمتوں کا جو شکر ادا کرنے کا حق ہے اس کو ادا کرو یعنی ان نعمتوں پر شکر گزاری کر کے اطاعت کر کے اور میں تمہیں اور بے شک میں نے تمہیں سویرت بخشی ہے مرتبہ تمہارا بڑا کیا ہے اللہ عالمی زمانے کے لوگوں پر تم اللہ یعنی نے تمہارے آبا کو فضیرت بخشی العالمین عالمی زمانے ہی ان کے زمانے کے جو لوگ تھے ان تمام پر تمہارے آبا کو فضیرت بخشی اس لیے ہم جہاں بھی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو جس قدر انعامات اسرا بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں اور یہود کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آبا و اجداد پر ہم شروع سے ہی انعامات کرتے آ رہے ہیں اس نے کسی پر انعام نہیں واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون اور تم ذرا اس دن سے کہ لا تجزی نفس عن نفس شيئا جس دن کوئی جان کسی جان کی کچھ کام نہ آئے گی ولا يقبل منها شفاعة نہ تو شفاعت قبول کی جائے گی ولا يؤخذ منها عدل نہ کچھ فدیہ لیا جائے گا ولا هم ينصرون اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی تینا جی ہاں. اب اس کو علامہ سوسی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق دیکھیے وقت تم اے خواب تم ڈرو یومن ایسے دن سے نفس من نفس شیعہ جس دن کوئی جان کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا بدلہ کسی بھی چیز کا بدلہ نہ دے سکے گا وہ وہ دن سے مراد کون سا دن ہے قیامت کا دن دلہ یوگ بلیا اور تقبل باد مہینہ بنا شفاعت اور اس دن شفاعت بھی قبول نہ کی جائے گی پہلے لنا شفاعت فتقبل اور دکھ بہو اور نہ ہی کوئی ایسی شفاعت ہوگی جس کو قبول کیا جائے تو اس دن کفار کہیں گے ہمارا شاپ یہ ہمارے لیے تو کوئی شفاعت شفاعت کرنے والا نہیں بلا عادل اور نہ ہی کسی سے عدل یعنی میں کوئی چیز روپیہ پیسہ ایسی کوئی چیز لی جائے گی بلا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی یم نہ ہو نہ یعنی اللہ کے آزاد سے کوئی ان کو بچانے والا نہ ہوگا اللہ کا آزاد ان سے روکا نہیں جائے گا دیکھیے ڈرایا جا رہا ہے کو تمہارے اباؤ اجداد کو اس قدر نہیں مت تم ایمان لے کر آ جاؤ تو نہ دنیا کے اندر اصول یہ ہے کہ جب کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو گرفتار ہو جاتا ہے تو پکڑا جاتا ہے تو چار چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ کوئی آدمی کسی کی ضمانت دے دے کہ چلو یار اگر یہ سیدھا نہیں ہوگا تو میں اس کا ذمہ دار بنتا ہوں کامل بنتا ہوں جسے پنچایت میں فیصلے ہوتے ہیں ٹھیک ہے شہیا لیکن قیامت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا کوئی کسی کے کام نہ آئے گا ولا ملنا شفا کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی جہاں تو کسی ایم ایل اے کی ایم پی کی سفارش قبول کی جاتی ہے وہاں ایسا نہیں روپیہ پیسہ یہاں پہ دنیا میں کیا ہوتا ہے جس کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے ہیں وہ چاہے پھانسی کا مجرم اس کو چھڑا لیا جاتا ہے چاہے وہ کتنی بڑی نوعیت کا مجرم کیوں نہ ہو روپیہ پیسہ دیا کیس کیا اسے چھڑوا لیا لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا بلا ہوں گے سروس اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر قوم قبیلے آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں لیکن وہاں پہ کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا تو جو چار اسباب دنیا میں مدد کرنے کے ہوتے ہیں وہاں قیامت کے دن روزے آخرت میں چاروں اسباب فیل ہو جائیں گے کوئی سبب کسی چیز سے کچھ کام نہ ہے وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم وريات في الوصفة تدروا هم لكم كل نجات دي آل فرعون سے يسومونكم وتمنى شكا رہے تھے شدید عذاب یعنی یعنی سخت سزا تمہیں دے رہے تھے يذبحون کہ وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو وہ تمہاری بیٹیوں کو تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ رہے تھے وکیل علیکم بھلا ان میں وقت کو معذری اور اس سزا دینے میں اس سزا میں تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی علامہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل کے مطابق دیکھیے اے آبا خطاب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے موجودہ یہودیوں کو ہے والخطاب به لما فاته الموجودين في زمن النبي جنا صلى الله عليه وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو موجودین یہود ہیں ان کو خطاب ہے بتایا جا رہا کہ ہم نے تم کو نجات دی یعنی تمہارے آبا کو تمہارے آبا کو نجات دی اخبروا بما انعم علی آبائین تذکیرا لهم اور یہاں جو خبر دی جا رہی ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے آبا پر انعام اور اکرام کیا اس کو یاد کرانے کے لیے تنصیر بنعمت اللہ کہ اللہ کی جو نعمتیں ان پر تھیں ان کو یاد دہانی کے لیے کہ اللہ کی نعمتیں سن کر لیکن یہ آپ وسلم کے زمانے کے جو یہودی ہیں ایمان لے آئے تو من آل فرعون کس سے نجات دی تمہارے آبا کو آل فرعون سے فرونیوں سے نجات دی وہ کیا کر رہے تھے یہ سو مو نقم خون سو ہوں وہ تمہیں سخت ترین سزائیں دے رہے تھے تمہیں غلام بنایا ہوا تھا تم سے دن رات کام لیتے تھے تمہارا اگر ان کے کسی بندے سے جھگڑا ہو جاتا تھا تو ساری فرونی مل کر تمہیں مار دیا کرتے تھے تو وہ تمہیں سخت عذاب دے رہے تھے جملہ یہ حالیہ ہے یوزبنا اب نا اور جو ایک اور سزا وہ کیا دیتے تھے تمہیں سب سے بڑی سزا وہ یہ وہ سبا کر رہے تھے بیان ہو یہ ماقبل کا بیان ہے العذاب کیا سزا تھی اس کا بیان ہو رہا ہے اب اکمل مولودین جو تمہارے بیٹے پیدا ہوتے تھے ان کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے اور جو تمہاری عورتیں تھیں ان کو زندہ رکھا کرتے تھے اس وجہ سے تھا کہ بعض کاہنوں نے کہا تھا اس کو کو کیا کہا تھا ان مولود اند ایک بچہ ہے جو پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اور وہ تیری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا کاہنوں کے اسکول کی وجہ سے فرونیوں نے اے بنی اسرائیل فرونیوں نے تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھا یہ تمہیں وہ سخت ترین سزا دے رہے وفیزہ علیکم بلا عمر ربکم عظیم وفیزہ علیکم اعراضہ بھی اب انشائی یہ جو عذاب ہے جو انہوں نے دیا تم کو اور پھر اللہ نے تم کو نجات دی فلاں ان ابتلا وہ انعام رب کو معذم اس نے آزمائش کی اللہ کی طرف سے انعام تھا ایسے پروردگار کی طرف سے جو بہت بڑا ہے جو بڑی عظمت والا ہے یہ واقعہ مشہور ہے آپ کے علم میں بھی ہے کہ جیسے بعض کاہنوں کو فرون کو خواب آتا رہا کہ اس کی سلطنت ٹوٹ رہی ہے اسے آگ دکھائی دے رہی ہے مختلف قسم کے خواب آتے رہے تو اس نے رجونیوں کو اکٹھا کیا کاہنوں کو اکٹھا کیا سب کو اکٹھا کیا تو اس کو بتایا گیا بھائی تیری ماتحت جو قوم ہے بنی اسرائیل اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ جو ہے تیری ملکیت کے خاتمے کی وجہ بن جائے گا بس پھر یہ سننا تھا تو تھا اس کا ظلم مشہور تھا اس نے آؤ دیکھا نہ کھاؤ اس نے کہا بس یہی سب کچھ ہے بنی اسرائیل کا جو بچہ پیدا ہوتا اس کو قتل کر دیا جائے آرڈر جاری کر دیا شاہی آرڈر تھا قتل کیا جاتا رہا بچیاں جو تھی ان کو خالی چھوڑا جاتا تھا ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی باندیاں بند کر رہے ہیں ان کے کام آئے تھے یہ ظلم کی ایک شدید ترین لہر کی تاریخ انسانی کے اندر بہت بڑا ظلم تھا جو نے کیا چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے کتنے بچوں کے گلے پاس اور پھر قربان جائیں اللہ وحدہ اللہ شریف ذات پر اللہ قادر ذات ہے کہ کیسے فرعون کے گھر میں ہی اسی بچے کو پال کر دکھایا جس نے فرعون کا خاتمہ کرنا تھا اس نے فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کرنا تھا تو یہ بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد کرائی جا رہی ہیں کہ کیسے فرونی نے تم پر ظلم کیا ظلم کی انتہا کی پھر اللہ نے کیسے تمہارے ابا اجداد کو نجات دی تو اے بنی اسرائیل اے موجودہ یہودیو تم بھی ایمان لے آؤ فرق بنا دے تم البا اب چونکہ بنی اسرائیل کے اوپر انعامات ذکر ہو رہے ہیں نا دیکھیے وَإِن فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِن فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ اور جب ہم نے فلقنا فرقنا کا معنی فلقنا چیر دیا تمہارے لیے یا پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو حتی دخلتموہ خارجین من عدوبکم یہاں تک کہ تم سمندر میں داخل ہو گئے خارجین من عدوبکم اپنے دشمن سے گھبراتے ہوئے فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر ہم نے تم کو نجات دی تم سے مراد تمہارے آباء و اجداد کو کیونکہ خطاب موجودہ یہودیوں کو ہو رہا ہے فن جینا کو ملنا غرب نے غرق ہونے سے تمہیں بچایا تو اب اپنا اعلیٰ اور تمام سرونیوں کو ہم نے غرق کر دیا اور کے ساتھ اس کی قوم کو بھی غرق کر ڈالا تو علم سے ظاہر آلے اور حالانکہ تم اس وقت نظارہ کر رہے تھے کہ کیسے سمندر ان پر منتظر ہوگا سمندر آپس میں ان پر مل گیا جب وہ سارے کے سارے دھنک گئے پانی کے اندر سمندر کا پانی آپس میں مل گیا تم اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے تم اسے اس منظر کو دیکھ بھی رہے تھے اس وقت کو یاد کرو ہم نے کیسے کیسے تم پر انعامات کیے تو موجودہ یہودیوں کو حضرت کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب ہو رہا ہے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباؤ اجداد میں جب ہم نے اتنے اکرام کیے ہیں تو تم سے محمد کا کلمہ پڑھ لو ایمان لے جاؤ یہ وجہ اس کی یہ ہے سمجھایا جا رہا ہے آگے آ کے بیان آئے گا کہ اتنے انعامات کے اتنے انعامات کیے لیکن جب انہوں نے نبی سے چکر لی اور نبی ان سے بدن ہوا پھر ہم نے ان کو سخت ترین سزا دی تو یہودی ہو تم بھی باز آ جاؤ ہم انعامات کرتے جا رہے ہیں باز آ جاؤ اگر نہیں آؤ گے پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ سخت سزا ملے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ہو کیا اور بد وقت یہود ایسے خبر کبھی ڈنمارک کے اندر خاکے شائع کر رہے ہیں کبھی ہالینڈ کے اندر کارٹون وغیرہ بنائے جا رہے ہیں یہ اتنے جو ہیں وہ اپنے لباس سے باہر نکل چکے ہیں ہاتھوں کی درازی اس قدر ان کے ہاتھ دراز ہو چکے ہیں کہاں کہاں ان کے ہاتھ پہنچ رہے ہیں اللہ کی طرح اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے بے حسی ہے امت مسلمہ کی اور مسلم حکمرانوں کی کیا اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق خود ان سے انتقام لے ہمارے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں رکے ہوئے ہیں کچھ ہماری اپنی وجہ سے کچھ ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ جو بدلہ لے لے سارے کر رہے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے عمل کوئی بھی نہیں کر رہا عمل کوئی بھی نہیں کر رہا میں نوبت یہ آ گئی کہ اب ان کے نبی کی ذات کے اوپر بار کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ان کی شامتیں ہمارے ان کو سمجھ نہیں آتی ہیں جی، تم ضرور اور تم اس کا نظارہ بھی کر رہے تھے جو یہ موجودہ یہود کو خطاب ہے اور ان کے آباد انعامات کیے ہیں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے دیکھو ہم نے کہاں کہاں سے تم کو بچایا پھر تو تم سمندر پار کر گئے وہاں کے اندر خصوصی انعام کیا پھر تم پانی کے اوپر چل رہے تھے تم کو نکالا اسی پانی کے اندر کو غرق کیا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے تو انعامات گنوائے جا رہے ہیں اور وہ وقت یاد کرایا جا رہا ہے تو اس بار آیت نمبر پچاس سے اکاون سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے دعا کریں اللہ تعالیٰ کے جو جو لوگ جو ہے وہ قرآن و حدیث کا علم رکھنے والے ہیں جذبہ جہاد سے آشنا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اوپر اللہ تعالیٰ ایسے لوگ ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں ان جیسے جب محمد بن قاسم ان جیسے جذبات لوگوں کے ہوں گے نا انشاءاللہ جب حکمرانوں کے ہوں گے تو مزہ آ کسی کو کچھ جھک بھی جائے کوئی جو ہے وہ اس قسم کی کوئی بے غیرتی بے حیائی کر جائے ہمارے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ ہماری اپنی بے حصی نعرے لگانے آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں خالی تقریریں کھوکھلے الفاظ ہیں بس جی، سبق کا لوگ